کوئی تو ہے جو نظام ہستی دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے خدا ہے وہ ہی خدا ہے تلاش اس کو سلائے برکتی کے حوالے سے اس بات قیامت اثبات قیامت اور ماننے نہ ماننے والوں کے اقسام کا ذکر ہوگا دلائل اقلیہ بھی ہوں گی اور سورت کا دعوی دو مرتبہ ذکر ہوگا کہ اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو برکت دینے والا وہی اکیلا ہے اور کوئی نہیں ہاں جی تمہید برائے جماعت سلاسا تمہید برائے جماعت سلاسا تمہید کس طرح ہے جب واقعہ ہو جائے گی نا واقعہ ہونے والی اور اس کے واقعہ ہونے کو کوئی چیز جھٹلانے کی طاقت نہیں ہے یعنی اس کا واقعہ ہونا بالکل سچ ہے قیامت کا خافت رافیت اوپر تلے کرنے والی ہوگی تہ بالا کرنے والی حافظہ تہ کرنے والی رافیت بلند کرنے والی الارض رجن جبکہ جبکہ جھٹکا دے گی زمین جھٹک جائے گی رجن جھٹکنا خاص قسم کا ہل جائے گی زمین وسطان بسن ریزا ریزا کر دیے جائیں گے اور ہو جائیں گے ہبا ممبستہ غبار ممبستہ جو فضا میں پھیلا دی گئی ہو پراگندہ پہاڑ اس طرح ہو جائیں گے جس طرح غبار فضا آسمانی میں اڑ رہی ہوتی ہے وکون تم ازوا جن ستن ہو جاؤ گے تم اس وقت تین ٹولے ایک ٹولہ اصحاب المنا یہ پہلی جماعت ہو ماں اصحاب المنا کیا کہنا اصحاب میمنا کا دائیں پاسے والی جماعت سبحان اللہ اور دوسری ہوگی اصحاب المشمہ ماں اصحاب المشمہ کیا ٹھکانا ہوگا پورا ان اصاب مشما تیسری جماعت وساب وہ جو اول نمبر کے ہوں گے نمبر دو نا اول نمبر کے سابقون کیا اونچی شان ہے اول نمبر والوں کی یہی تو مقرب ہوں گے بیچ جنات کے جو ہمیشہ رہنے والے ایک ٹولی پہلے لوگوں میں سے وکلیل من الاخرین اور تھوڑے ان مقربین میں سے اصحاب الیمین والے کی ٹولی اور کلیل من الاخرین اور مقربون والی جماعت میں سے بہت تھوڑے سے کس حال میں ہوں گے اللہ سرور موزوں ایسے پلنگوں پہ ہوں گے جو سونوں سونے کی تاروں سے بنے ہوئے سونے کی تاروں سے بنے ہوئے اس میں کے تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے اوپر ان کے متقابل ہی آمنے سامنے چکر کاٹ رہے ہوں گے ان کے اوپر چھوکرے مخلدون دون جو کبھی میلے نہ ہونے والے کبھی مرنے نہ والے ہمیشہ رہنے والے وہ چکر جو کاٹ رہے ہوں گے یوں ہی جوتیاں جوتی پھرتے ہوں گے یا کوئی کام کریں گے نہیں چکر کاٹ رہے ہوں گے بے اقواب آب خورے ان کے ہاتھ میں بھرے ہوئے ہوں گے وہ اباری کا اور استاوے کوزے لوٹے بھی وہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے گے وہ میں مئینے جام شراب ہوگا خالص شراب ہوگا لا یو ست لا یو انہا نہ درد سر ہوگا ان کو انہا اس شراب کی وجہ سے ولا یون اور نہ بے عقل بنیں گے وہ شراب پی کر لا یون بہکی بہتی بہتی باتیں کرنا نظف کہتے ہیں خون کے بہ جانے کو خون کے نظف الدم لا یون یوں ہی بغیر سوچے سمجھے کہ بہ کی باتیں نہیں کریں گے اور بڑے بڑے میوے ہوں گے جو وہ پسند کریں گے مما یا تخیر اور گوشت ہوگا پرندوں کا پیتر گے بٹیر ہوں گے مما یشت جو کچھ وہ چاہیں گے بہشت غور ان اصل چاہت تو یہ ہوگی حور ان کا امسال مکھنو پورے ہوگی گوری این ان موٹی آنکھ والی کا امسال مکنون مسل چھپے ہوئے موتیوں کے سبحان اللہ جزا ام بما کانو یا ملو ہیں جو ساری زندگی بیچارے ترستے رہ جاتے ہیں شادی نہیں ہوتی ان کو تو قرآن پہ زیادہ عمل کرنا چاہیے کیوں اور ان حوروں کا بیان زیادہ پڑھنا چاہیے جزا ام بے ماں کانو یا لا نہ یسم نفیحا نہیں سنیں گے بیچ ان باغات میں کوئی بےحدہ بات نہ کوئی گناہ کی بات سوائے اس کے کہ کہا جائے گا سلام سلام سلام تم سالم اللہ کے تھے اللہ کی سلامتی تم پر ہو سالم ہوے بھی تمہارے سالم جنت بھی تمہارے سالم باغات بھی تمہارے اصحاب الیمین اب پہلی جماعت کا ذکر آ گیا ہے وہ اصحاب دائیں طرف والے ما اصحاب الیمین کیا شان ہوگا اصحاب یمین والوں کا بیچ ایسی بیری کے ہوں گے جو بیری مخضودن جن کے کانٹے نہیں ہوں گے کٹے ہوئے کانٹوں والی بیری کے سائے میں ہوں گے وہ تل ہند منسوب اور گوشے ہوں گے تہ بتا رکھے ہوئے کیلے کے وہ ذل ممدود سایہ ہوگا بہت بڑا کھانا اور لمبا تڑنگا وہ مسکوب اور اوپر سے گرنے والے پانی کے سامنے بیٹھے ہوں گے وہ مسکوب وفا کے کثیر کثیرتن پھل فروٹ ہوں گے بہت سارے نہ تو کبھی ختم ہوں گے نہ ان سے روکا جائے گا وہ فوروش مرفوت بسترے ہوں گے بڑے اوپر اونچے اونچے رکھے ہوئے بیڈ پر سارے ان کے بنے ہوئے انا انشا ہن انشا تاکہ ہم نے اٹھان دی ہوگی ان کو ان حوروں کو بہت بڑی اونچی اٹھان بڑی دی ہوگی عظمت والی اجالنا ہو نہ اب کارا بنایا ہم ان کو کاریاں اورو بن پیاریاں اترا بن ہم ہمجویاں ہمجولیاں اصحاب الیمین یہ ساریاں کی ساریاں جو ہوں گے نا کس میں یہ اصحاب یمین لکھوالتی ہوں گی سلت من الاولین و سلت و الاخرین اور ایک ٹولی ہوگی پہلوں سے اور دوسری ٹولی ہوگی مقربین وہ اصحاب شمال اب آ گئی وہ شتری جماعت وہ غیر اللہ کو برکات ہندہ سمجھنے والے قیامت کے بن کر شمال شمال بائیں طرف والے کیا بد حالت ہوگی اصحاب شمال کی میں جلسا دینے والی آگ میں ہوں گی وہ حمی کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے وہ ضلع میں یا اور سائے میں ہوں گے جو سایہ دھوئیں کا ہوگا لا بار جو نہ ٹھنڈا بلا کریم نہ سکون دینے والا کیونکہ وہ تھے اس سے پہلے مترفین بڑے خوشحال تھے اور دنیا کی مستی میں ڈوبے ہوئے تھے اور تھے یو رون رونا عظیم اصرار کرتے تھے بڑے گناہ کے کاموں پر دوڑ دوڑ کے قبریں پوجتے تھے دوڑ دوڑ کے جا کے برکت کے لیے تعویذ لیتے تھے اور سیروں کو پیشاب پیتے تھے کانو یقون اور جب دھمکی دی جاتی تو بکتے تھے کیا ہم جب مر جائیں گے ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے ہائیں ہائیں ہمارے ہم بھی اور ہمارے آبا و اجداد پہلے جو تھے وہ بھی اٹھائے جائیں گے جواب دے ان پہلے اور پچھلے سارے کٹھے ہو کے الامی یوم معلوم الامی کا یوم اس دن کا جو ٹائم مقرر ہے اس معلوم الوقت کے لیے سب کٹھے ہوں گے اس کے بعد تم ہو گمراہ ہو لانے والے کھاؤ گے کیا کرو گے کھانے والے ہوو گے اور کے درخت سے اور کرنے والے گے اس کے پیٹوں کو پینے والے ہو گے اوپر اس کے کھولتا پانی اور پینے والے ہوو گے شربل حمیم جس طرح پیاسا اوٹ پیتا ہے ہاضا ہو الدین یہ مہمانی ہوگی ان کی دن جزا سے دن کے نحن خلقناکم فلولا تصدقون اب دلائل عقلیہ ہم ہی نے بنایا تم کو پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے ہماری بناوٹ کی جو دن قیامت کی ہوگی ابر تم تم بلا بتاؤ تو صحیح جو تم پانی ٹپکاتے ہو کیا تم نقشے بناتے ہو اس پانی کے یا ہم ہیں نقشے بنانے والے تم نے تو پانی مگر اس پانی پہ نقشہ ہم نے ہم ہی نے اندازہ کر دیا تمہارے درمیان مرنے کا ومان بے مضبوطی اور نہیں آیا ہم کسی کو آگے نکلنے دینے والے اوپر اس کے کے تبدیل کر دیں ہم ہم قوم تمہارے جیسے و نن شم کی مالا تالم اور بنا دے تم کو ایسی شکل میں جس کو تم جانتے ہی نہیں قد علم تم نشت خوب جانتے ہو تم پہلی مرتبہ پیدا ہونا نشات اولا کا تمہیں پتہ ہے فلولا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرو دوسری کو بھلا بتاؤ تو صحیح اخبرونی ما تحرسون جو کھیتی بنانے والے اگر چاہتے ہم تو بنا دیتے اس کو میرا بھوس حتا میرا بھوسا بنا دوں فضل تم تفکون رہ جاتے تم پھر باتیں بناتے یار بڑی محنت کی پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تو تیروں کی مار پڑ گئی یا اللہ کی لانت پڑ گئی ہے کچھ سمجھ نہیں آتا یار محنت بڑی کی تھی گیارہویں بھی حضرت کھڈے شاہ کی دی تھی اور سڑ کے بھی باتیں تھی پتہ نہیں کیا ہو گیا گل تم سفق کا رہ جاتے تم پھر وہی گپے اڑاتے باتیں بناتے لمبرمون پھر کیا کہتے جی ہمارے پر چٹی پڑ گئی بیج بھی ہمارا ضائع ضائع گیا ہائے ہائے پانی بھی ابھی نا معاملہ بھی پڑا ان لمغرمون ہم تو چٹی میں آ گئے سارا ہمارا خرچہ مول بھی گیا بادشاہ بل نہ محروم بلکہ نہنو محروم ہم تو کورے کے کورے ہی رہے محروم ہی رہے ہمارا سارا کچھ تباہ و برباد ہو گیا اب سوچتے بیٹھ کے کہ یار کچھ سوچو نا کہاں سے غلطی ہاں سوچو وہ ٹھیک ہے وہ شاہ حسین کے نام کی اس کا ہم نے کنی نے پکائی تھی بس وہی مار پڑ گئی یعنی اتنی مصیبت کے باوجود بھی یہ نہیں حرامی سوچتے کہ اللہ کی مار پڑی ہے ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا نہیں پھر بھی وہی علاپتے ہیں کہ ہم نے فلاں بزرگ کے نام کی نظر نہیں مانے تھی افرائی تم علما البی تشرب تیسری اکلی گلی خبر دو مجھے وہ پانی جو پیتے ہو کیا تم نے اتارا ہے بادلوں سے یا ہم ہیں اتارنے والے اگر ہم چاہتے تو بنا دیتے اس کو کروا کیوں نہیں شکر کرتے تو چوتھی دلیل بھلا بتاؤ جو آگ ہے وہ جو آگ تم جلاتے ہو کیا تم نے پیدا کیا اس کا درخت یا ہم میں پیدا کرنے والے ہم ہی نے بنایا اس کو اللہ کی توحید یاد کرنے کا متا المقین اور متا ان اور نفع بنا دیا نفے کا ذریعہ واسطے جنگلی لوگوں کے مقبین جو جنگل کی آبادیوں میں رہتے ہیں رب کلین اب شریکوں سے پاک سمجھو اپنے رب عظیم کو فلا اقسم بمواقع النجوم عظمت قرآن دعوے کا پہلی دفعہ ذکر پھر عظمت قرآن کیونکہ یہ دعویٰ اسی قرآن کے اندر موجود ہے فلا ہم نے بڑا سمجھایا فلا فی مانا پیچھے سمجھانے کے بعد لا انہوں نے مانا ہی نہیں ان کے پلے پڑا بھی کچھ نہیں اب میں کیا کرتا ہوں اک سے مواقع نجوم میں قسم کھاتا ہوں گرنے نجوم ستاروں کی ستارے جہاں جا کے غروب ہوتے ہیں مواقع اے مغارب النجوم میں ان کی قسم کھاتا ہوں لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَزِيمٌ کیونکہ تحقیق وہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانتے ہو تو اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ تحقیق وہ قرآن بڑی عزت والا ہے کتاب مضمون بیچ کتاب کے جو چھپی ہوئی ہے محفوظ میں لا الا متحر نہیں ہاتھ لگا سکتے اس کو مگر کوئی فرشتے ہی ہاتھ لگاتے ہیں جو ہیں تنزیل من رب العالمین یہ ہے اوپر والی بات لا یمت الا متحر سے بعض لوگوں نے مسئلہ نکالا ہے نا کہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے مگر یہ غلط ہے کیوں اول تو بات یہ ہے کہ یہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ ہمارے واقعہ کا ذکر ہو رہا ہے ہمارے یعنی جہاں قرآن موجود ہے نا وہاں ایسے محفوظ مقام پہ ہے کہ فرشتوں کے بغیر اس کو ہاتھ بھی کوئی نہیں لگا سکتا یہ تو اس امر واقعہ کا ذکر ہے قرآن پاک کی بات بل ہوا قرآن مجید جہاں یہ پڑھا ہے قرآن کتاب مخنون وہاں اتنی محفوظ جگہ ہے کہ لا یم المتفرون اس کو سوائے فرشتوں کے کوئی چھو بھی نہیں سکتا یہ امر واقعہ کی بات ہے یہاں قید یا شرط کا ذکر نہیں ہے کہ نہ ہاتھ لگائے اس کو مگر متحر لوگ جو بوزو والے ہوں نہ نہ یہ امر واقع تک رہا یہ کہ بغیر بوزو کے ہاتھ لگانا جائز ہے یا نہیں اس کی بحث کوئی نہیں یہاں قرآن میں اور یہ جائز بھی ہے البتہ بھی حالت میں ہاتھ نہیں لگانا تنزیل رب العالمین یہ اتارنا ہوا رب العالمین کی طرف سے حاضل حدیث افلس کیا ایسی حدیث قرآن کے ساتھ تم تم چوپڑا چاپڑی کرتے ہو تیل لگا کے بیان کرتے ہو اوپر اوپر سے نیچے سے نہ پتا جالو کا کم تو اور بناتے ہو روٹی اپنی اپنا حصہ رزق کا یہی کچھ بناتے ہو کہ تو کذبون جھٹلاتے ہو تم دوسرا مانو بتا جالو نہ رزقا کم بناتے ہو تم اپنے رزق کا ذریعہ یہی چیز کہ ان کم تو کذبون تم آیت تو پڑھتے ہو قرآن کی مگر مانے کرتے ہو غلط بیان کرتے ہو جھوٹ متھے لگاتے ہو قرآن کے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ٹکر اور روزی کے بہانے میں آ کے اللہ کی کتاب کو بیان نہیں کرتے پلاؤ بلغ بلغت اور یہ جو جو جو قرآن پاک کے تعویذ بنا بنا کے بیچ رہے ہیں وہ بھی اللہ جانا چاہتا ہوں کہ ہم قرآن کی تبلیغ کر رہے ہیں اور قرآن پہنچا کرتے کے لا اذا بلغت الحلقوم معاندین کے لیے کیوں نہ ہوا کیوں نہیں جب کہ پہنچ جاتی ہے روح ہلکوم کو نرگٹ پہ وہ ان تم ہی رہنے تندر اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو وہ نہ مین اور ہم تو تمہارے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں ولكن لا تم سے تم آنکھ کے ساتھ ہمیں نہیں دیکھ سکتے ہاں فلولا یہ وہی پہلا فلولا ہے اس کو کہتے ہیں احدا اعادہ یعنی پہلا فلولا ذرا دور ہو گیا تھا اس لیے اب اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے اور حکم بھی اس کے ساتھ کیونکہ ایک نیا ہے اس لیے اسی فلولا کا اعادہ کیا فلولا ان کن تم غیر مدینہ بس کیوں نہیں اگر ہو تم غیر محشورین غیر مجموعین تم کٹھے ہونے والے نہیں دن قیامت کے تو پھر یہ کیوں نہیں لوٹاتے اس روح کو جس وقت مر رہا ہوتا ہے ان کنتم تم پھر کوئی منتر شنتر پڑھ کے پھوکے پھاکی طویز ٹونے ٹپلے اس کو سرے سے مرتے ہوئے اس کے روح کا کرنٹ اس کے ٹخنوں کے ساتھ لگا دیا کرو نا اور اگر یہاں تمہارا بس نہیں چلتا اور روح نکل جاتا ہے چاہے مرنے والے کے سر والی طرف یا اس کے اوپر پیغمبر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو جب روح ہر حال نکل جاتا ہے تمہارا یہاں بس نہیں چل سکتا تو جب ہم دوبارہ لوٹائیں گے وہاں بھی انکار کرنے میں کسی کا بس نہیں چل سکے اما امکان من المقربین اب تینوں جماعتوں کا ارادہ ہو رہا ہے کہ دن قیامت کے ان کا ٹھکانا کہاں کہاں مرنے کے بعد اما امکان من المقت جو ہوں گے مقرب وہ تو مرنے کے بعد سیدھے گئے رو ہن و رحان خوشبوئی والی مہک والے مکانوں میں رو ہن مہربانی اللہ کی رحان خوشبو والے مکان و جنت و نہیں ہمیشگی والے باغوں میں گئے وہ اما کان میں صابر یمین اور اگر ہوں گے وہ دائیں پاسے والی جماعتوں تو اس کو کہا جائے گا موت کے وقت سلام اللہ کا من اصحاب الیمین سلام ہو تیرے لیے اصحاب یمین والوں کی طرف سے ان من المقذبین الظالین اے پر وہ جو ہوگا اگر مقذبین سے جو ظالین ہے اس کے لیے کیا ہوگی مہمانی نو من حمیم کھولتا ہوا پانی تس لے یا تو اور جل جانا جہنم کا یا مل رہنا جہنم کا کل یقین یہ بہت بڑی سچ بات اور یقینی بات ہے جب یہ سچ بات ہے تو اب مان جاؤ سب سے بسم رب کل عظیم دوسری مرتبہ